الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا فرمایا آپ نے جالوت بادشاہ کو قتل کر کے بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دولت و حکومت کے ساتھ نبوت و رسالت بھی عطا فرمائی تھی اس طرح وہ بنی اسرائیل کی رشت و ہدایت کی خدمت بھی انجام دیتے رہے اور ان کی اجتماعی زندگی کی نگرانی کا فرض بھی پورا کرتے رہے حضرت آدم علیہ السلام و کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو خلیفہ کا لقب عطا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں زبور نامی کتاب دی جس میں تورات کے مطابق احکام تھے مگر اس کا اکثر حصہ اللہ کی حمد و ثنا بشارت و خوشخبری وعد و نصیحت علم و حکمت اور خدا کی تسبیح پر مشتمل تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو جنات و انسان جنگلی جانور اور پرندے سب جھومنے لگتے اور ان کے ساتھ خدا کی حمد و تسبیح میں مصروف ہو جاتے اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا جس کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ زرہے بنا لیتے اور لڑائی کے موقع پر ان کو پہن کر دشمن سے اپنا بچاؤ کر لیتے تھے ان کو بیچ کر اپنی روزی کا انتظام بھی کر لیا کرتے تھے چالیس یا ستر سال بنی اسرائیل پر کامیاب حکومت کی اور سو سال کی عمر میں عبادت کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا شہر سہیون میں وہ دفن کیے گئے اللہ کی قدرت اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا جسے ہم آگ کا ایک دہکتا ہوا گولا سمجھتے ہیں جس سے ہمیں روشنی اور گرمی حاصل ہوتی ہے یہ ہزاروں سال سے اسی طرح دہک رہا ہے روزانہ ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں جا کر چھوب جاتا ہے اب ہم غور کریں کہ اس دہکتے ہوئے سورج کو ایندھن کون دیتا ہے کون ہے جو اس کے لیے پیٹرول یا گیس یا لکڑی کا انتظام کرتا ہے جس سے وہ ہزاروں سال سے اسی طرح دھاک رہا ہے اور پھر اتنا زیادہ ایندھن کہاں سے آ رہا ہے جس کے چلنے سے ساری دنیا کو روشنی اور گرمی مل رہی ہے اور کون ہے جو ایک مقررہ وقت پر اس کو ہمارے لیے نکالتا ہے ایک مقررہ وقت پر اسے چھپا دیتا ہے یقیناً وہ ذات اللہ کی ہے جو ان تمام چیزوں کا انتظام کرنے والا ہے ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پر پڑھ لے فائدہ اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کی قدا پڑھنا فرض ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہماری نمازوں کی ہم قدا کر لیں قضاء عمری یہ بہت ضروری چیز ہے اب جوانی کے بعد سے نماز ایک انسان کے اوپر فرض ہو جاتی ہے جب سے وہ بالغ ہوا ہے اب جوانی کی زندگی ہوتی ہے غفلت ہو جاتی ہے کئی کئی نمازیں ہماری چھوٹ جاتی ہے اور جس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں مجھے نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اس وقت اتنی ساری نمازیں ہماری باقی رہ جاتی ہے کہ ہمیں یاد بھی نہیں رہتا ہے کہ کب کون سی نماز میری باقی رہ گئی تھی اتنا تو پتا ہے کہ میری زندگی میں بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہے لیکن کتنی کون سی تاریخ کی کب یہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے قضاء عمری کا طریقہ کہ جو بھی نماز فرض پڑتا ہے اس کے ساتھ میں قضا کر لے فار ایگزامپل فجر کی نماز زہر کی نماز اثر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا تو ایک زہر کی ایک اثر کی نماز پڑھ لے قضا کی نیت سے اب یہ بھی پتا نہیں کہ کب کی پڑھتا ہے اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ نیت کرے اللہ میرے ذمے جتنی زہر کی نماز باقی ہے ان میں سے جو پہلی نماز رہ گئی ہے میں اس کی قضا کرتا ہوں پھر واپس پڑھنے کے لیے آیا اثر کی نماز اے اللہ میرے ذمے جتنی اثر کی نماز باقی ہے ان میں سے جو پہلی اثر کی نماز ہے میں اس کی قدا کرتا ہوں تو ایک معمول بنا لو کہ ہر نماز کے ساتھ ساتھ جہاں سنتیں پڑھتے ہیں قضاء عمری کی نیت سے اسی نماز کی ایک قدا بھی کر لیں تاکہ جو کچھ قدا رہ گئی ہے وہ دھیرے دھیرے ہماری ختم ہو جائے اور اللہ کو اس کا جواب نہ دینا پڑے اس لیے کہ یہ بہت ضروری چیز ہے اللہ ان نمازوں کے بارے میں سوال کرے گا اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھو جو مبارک راتیں آتی ہیں جیسے شب برات چلی گئی ختم قرآن کی رات آئے گی شب قدر کے بھی ہم راتوں کو جاگیں گے تو یہ جو مبارک راتیں ہیں یا رمضان کا مہینہ ہے یہ دس ٹائم میں اپنی نمازوں کی قدا کر دیں گے ہم جہاں بہت ساری عبادت کرتے ہیں وہاں اس کا بھی اہتمام کرے یہ جتنی نمازیں میری چھوٹ گئی ہے میں اس کی قدا کر لو اللہ ذکروں کی دعوت کا تو سوال نہیں کرے گا لیکن چھوٹی ہوئی نمازوں کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا تو قضاء عمری کا بہت اہتمام کام کیا جائے اور ایک بڑی آسانی شریعت میں یہ رکھی ہے کہ دیکھو تین وقت کے علاوہ جب آپ قضاء عمری پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو سن رائز کے وقت زوال کے وقت سن سیٹ کے وقت ان تین اوقات میں نہیں پڑھ سکتے ورنہ قضاء کے لیے بڑی آسانی ہے دیکھو یہ ٹائم سہری کے بعد سے لے کر سن رائز تک کا ٹائم یہ وہ ٹائم ہے شریعت نے نفل پڑھنے سے منع کیا اس ٹائم میں دو رکعت سنت دو رکعت فرض اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے نفلی نماز اگر پڑھنا چاہے لیکن قضا نماز کی پرمیشن ہے آپ سہری کے بعد سے لے کر سن رائز تک کا ٹائم ہے اس میں جو نمازیں قضا ہو گئی ہے اس کے پڑھنے کی گنجائش ہے اثر سے مغرب تک کا وقت ہے نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اثر کی نماز کے بعد کوئی قضا عمری پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھنا پڑھنے کی اجازت ہے مغرب سے پہلے پہلے تک تو یہ وہ اوقات ہے کہ جہاں دوسرے نوافل کی اجازت نہیں ہے لیکن اللہ نے قضاء عمری کو جائز رکھا ہے لہذا جتنا ہو سکے اپنی نمازوں کی قضاء کی فکر کرے اس لیے کہ یہ وہ سوال ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی ہوئی نمازوں کی ہم سب کو قضاء کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ایک سنت کے بارے میں آج پانی پینے کا سنت طریقہ سنیے نمبر ایک دائیں ہاتھ سے پینا نمبر دو بیٹھ کر پینا نمبر تین پانی کو دیکھ کر پینا نمبر چار بسم اللہ پڑھ کر پینا نمبر پانچ تین سانس میں پینا اور نمبر چھ پینے کے بعد دعا پڑھنا یعنی الحمدللہ کہہ دینا تو یہ چھ سنتیں ہیں پانی پینے کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ایک اہم عمل کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لہذا نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پورے کرنے میں لگا رہے اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی تکلیف کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کر دے گا اور جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو بھی چھپائے گا ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پہاڑ سے لڑک کر خودکشی کی وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ لڑکتا رہے گا جس نے لوہے کے ٹکڑے یعنی ہتھیار سے خودکشی کی اس کے ہاتھ میں وہ لوہا ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے پیٹ میں گھونکتا رہے گا جس نے زہر کھا کر خودکشی کی اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور وہ جہنم میں ہمیشہ اسے بھاگتا ہوگا فائدہ اس زمانے میں جو لوگ گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے یا کسی ٹینشن میں آ کر دوا کھا کر یا اونچائی سے گر کر یا کسی اور طریقے سے سوئسائڈ کرتے ہیں وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کرتے ہیں اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے دنیا کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے بہت سی رات بھوکے رہتے تھے ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا جبکہ ان کا کھانا عام طور سے جو کی روٹی ہوتی تھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاتے ہیں ایک بڑی دلچسپ روایت سنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تین دن ہوئے تھے تین دن کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ صبح صبح کسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے اندر سے یہ کہا کون ہے جو صبح صبح بیوہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو باہر سے جواب ملا کہ ہم پانچ صحابہ ہیں ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے کیا کام ہے تو ان پانچ صحابہ نے جواب یہ دیا اے امی جان جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے نہ راتوں کو نیند آتی ہے نہ دن میں اچھا لگتا ہے نہ کھانا کھانے کو جی چاہتا ہے آج ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اچھی سی بات بتا دو ایسی بات جو ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہو جو صرف آپ جانتی ہو ایسی کوئی اچھی بات بتا دو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنسو آ گئے پردے کے پیچھے انہیں بلا لیا اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون سی بات میرے محبوب کی سناؤ میرے محبوب کی تو ہر بات اچھی تھی اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ نے رو پڑی اور فرمایا چلو آج تمہیں میں راز کی بات بتلاتی ہو یہ ایسا راز ہے جو صرف میں جانتی تھی اور مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو بتانے سے منع کیا تھا لیکن آج جب اللہ کے نبی نہیں رہے میں وہ راز کی بات بتا دو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان صحابہ کرام کو ایک مہینہ نہیں دو مہینہ نہیں تین تین مہینے میرے نبی پر ایسے گزرے ہیں کہ آپ نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ہے آپ بھوکے رہتے تھے پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا حضرت عائشہ فرماتی ہے اتنے ہوتے تھے چہرہ اتر جاتا تھا لیکن میری آنکھوں نے دیکھا کہ جب اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلتے تھے تو اپنے چہرے کو ہسمت بنا دیتے ہستا ہوا کر دیتے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ نبی بھوکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سے حضرت عائشہ نے فرمایا ان پانچ صحابہ کی چیخ نکل گئی اور انہوں نے کہا عائشہ امی جان ایک بار زندگی میں ہمیں یہ راز بتا دیتی ہم بھوکے رہتے ہیں لیکن اپنے نبی کو بھوکے رہنا نہیں دیتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی تھی کہ عائشہ یہ میرے اور میرے خدا کے درمیان راز کی بات ہے یہ صرف جانتی ہو یہ بات میری زندگی میں کبھی کسی کو نہ بتانا خود حضرت عائشہ فرماتی ہے رات کا وقت ہوتا بھوک کی وجہ سے میرے نبی کو نیند نہیں آتے تھے تو اس وقت میں اپنے نبی کو کہتے اللہ کے نبی کب تک بھوکے رہو گے کب تک ایسی زندگی گزرے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اے عائشہ اے عائشہ جب میں بھوکا رہتا ہوں میرے خدا کو مجھ پر رحم آتا ہے اور اسی رحم برکت سے اللہ میرے امتیوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ اس نبی کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے آخرت کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے ان کو کہا جائے گا کہ تم ان باغوں میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور ہم ان کے دلوں کی آپسی رنجش کو اس طرح دور کر دیں گے کہ وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے طب نبی سے علاج حضرت ابو ہنداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منقع کا تحفہ ایک بند تھان میں پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر ارشاد فرمایا اسے اللہ کا نام لے کر کھاؤ منقع بہترین کھانا ہے منقع ایک قسم کی کشمش ہے جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ منقع کے بارے میں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پرونس یہ منقع بہترین کھانا ہے یہ پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے جوائنٹس اس سے مضبوط ہو جاتے ہیں پرانے درد کو ختم کرتا ہے کسی کو بہت پرانا پین ہو کھانے کی برکت سے اللہ اس کے درد کو ختم کر دیتا ہے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے بلغم کو نکالتا ہے جو میوکس ہو اس کو وہ نکال دیتا ہے اور رنگ کو نکھار دیتا ہے یعنی فیس کے کلر کو امپروو کر دیتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ہے اخیر میں قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے اور اگر تم صدقات کو چھپا کر فقیروں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ زیادہ بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے بعض گناہ معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے پھر ریپیٹ کر دوں جمعہ کا مبارک دن ہے جتنا ہو سکے کثرت سے ہم درو شریف پڑھے آئیے ہم سب مل کر پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجید اور پھر یہ بھی بتلا دوں کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ ایک بجے ہمارے بھائی قاری مدنی فلاحی کا یہاں پر بیان ہوگا اور ڈیڑھ بجے انشاءاللہ وہ خطبہ بھی پڑھائیں گے نماز بھی پڑھائیں گے تمام اللہ سے شرکت کی درخواست ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی کا نشد واللہ اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عمائی سے بول علی المرسلین والحمد للہ رب العالمين